دوست اور بزرگ جس ٹکڑے میں ہم رہتے ہیں اس کا نام برل سبھی اور جو ٹکڑا تقسیم کر کے دیا گیا اس کا نام رکھا گیا پاکستان یہ سارا بدر سمیر پاکوں اور جس ٹکڑے میں ہم ہیں اس کا نام رکھا گیا پاکستان اور پاکستان کا مانا ہے پاک زمین پاک ٹکڑا پاک جگہ علماء کے بقول پوری دنیا میں دو ہی ملک اور دو ہی ریاستیں ایسی ہیں جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی ہے پہلی صدی ہجری میں مدینہ طیبہ اور چودہ صدی کے اندر پاکستان اور پاکستان بھی چودہ اگست اور ستائیس رمضان رمضان کا مہینہ بھی اور شب بھی ستائیس اور تاریخ بھی چودہ یہ چودہ کو شانتی مکمل ہوتا ہے اور رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور شب قدر کی راتوں میں سے ایک رات ہے اور وہ بھی ہی ہے اس وقت اس ملک کی بنیاد رکھی گئی ہے اور پاکستان کا مطلب بھی بتایا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہ یہاں پر اللہ کا نظام ہوگا اللہ کا حکم چلے گا یہ تو ساری باتیں ہیں جو آج حکمت کو معلوم ہیں اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم ناچنا ہے پہلی بات پاکستان دو حصے تھا ایک مغربی پاکستان ایک مشرقی پاکستان مغربی پاکستان میں جب آزادی ملی اس میں جھنڈا کس نے لہرایا بانی پاکستان کے حکم سے اور مشرقی پاکستان جب یہ دونوں ایک ساتھ آزاد ہوئے تو وہاں پاکستان کا جھنڈا کس نے لہرایا اس ٹکڑے پر علامہ شفیع رحمت رسانی رحمت اللہ علیہ نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا اور اس ٹکڑے میں بانی پاکستان کے حکم سے حکیم العمت مولانا اشرف علی خانی جی کا رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جھنڈا اٹھایا اور پاکستان کا جھنڈا لہرایا تو دونوں جگہ پر ہی علماء کے ہاتھ سے ہی سنگ بنیاد رکھا گیا اور دونوں جگہ پر علماء کے ہاتھ سے ہی جھنڈے کو لہرایا گیا اور دونوں جگہ پر ابتدائی علماء غلامات آپسی کی گئی ہے اور جب یہ ہندوستان پاکستان ایک تھا اور اس وقت انگریز کی حکومت تھی تو انگریز سے آزادی کے اندر چھٹکارا دلانے میں بھی علماء تھے جو آگے آتے تھے علماء نے قربانیاں دی مولانا حسین احمد بسی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہاں عالم مینا حال میں انگریز کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جس پر انہیں یہاں لایا گیا تھا اور انہیں یہاں سزائے موت سنائی گئی تھی اور وہ انگریز سے ان سے کہنے لگا آپ کو پتہ آپ کس کی عدالت میں کھڑے ہو کا پتہ ہے تمہیں ہم موت کا حکم دے دیں گے کا کوئی بات نہیں تو جب انہوں نے موت کا پیغام سنایا تو مولانا حسین احمد بچی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بغل سے کمن نکالا دبا کر تھے جب گھر سے چلا تھا کمن ساتھ لے کر آیا تھا سے کہا ہمارا قانون یہ ہے ہم پھانسی دیتے ہیں کفن بھی ہمارے ہی لوگ ہماری عدالت دے گی تو اپنا کیوں لایا کہنے لگے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں اور میرے بدن پر انگریز کا سفر اس لیے میں گھر سے اپنا کفن لے کر آیا ہوں سے ملاقات اپنے ہی پیسوں سے خریدے ہوئے کفن کے ساتھ جس کے اندر کی اتنی قربانیاں اور ایسے جملے ہوں وہاں کے لوگ آج خود سے محبت کرتے ہیں کس کے نقل قدم پر چلتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا اس کو تو سب بھول گئے جس نے آزادی دی کو اس میں کوئی شک نہیں کوئی ایسا ہوگا جو خود نہ ہو کون ہے جو خود نہ ہو لیکن اپنے ملک کا مطلب بھی سمجھو اپنے ملک کی تاریخ بھی سمجھو اپنے ملک کے حقائق بھی سمجھو میں نے پھر شروع میں کہا علماء کے بقول دو ریاستیں ہیں ایک مدینہ طیبہ ایک پاکستان اور یہ بھی سب کو ہے رمضان کی یہ اتفاق نہیں ہے اللہ کا چناؤ ہے اللہ کا انتخاب ہے پھر ہندوستان کے لیے علماء کی قربانیاں بڑی تھی اگر وہ قربانیاں سنو تو تم بہت تمہارے اڑ جائیں لیکن تمہاری کتابوں سے وہ سب بٹایا گیا ہے تو تمہیں پتا نہیں نہ چلے کیا ہوا کیا نہ ہوا اس لیے اسکول کالج کے لڑکے سرسری چیزیں جانتے ہیں بس باقی عقائد اندر کا پتہ نہیں آپ کی کتابوں میں کہیں نام ہو مولانا جعفر احمد خان کی رحمت اللہ علیہ پتہ نہیں ہو نہ ہو مجھے اس کا پتہ نہیں ان کی قربانی سنو انہیں جب پیش کر کے لاہور عدالت میں پیش کیا گیا اور ان سے کہا گیا زبان سے یہ جملے کہو کہ ہم انگریز کے ساتھ ہیں صرف اتنا کہو جان رکھ جائے گی کہ یہ جملے ادا نہیں کر سکتے ہیں چوٹی کا زور ان پر لگایا گیا علماء یہ نہ کہہ سکے باقاعدہ انگریز معرجیز نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کو پڑھو کہ لاہور سے لے کر دلی تک کوئی طرف ایسا نہیں جس پر علماء کی لاش نہ رکھی ہو لاہور کا دروازہ دلی دروازہ آلے کی لاش اٹکتی تھی جب تک سڑکتی رہتی لٹکی رہتی سڑک ختم جان نکل گئی دوسرے کو لٹکا دیتے تھے زندہ جلائے گئے ہیں بجرم انگریز کی اس لاہور کی عدالت میں آئے تو ملتان کے ایک بڑے آدمی نے جو انگریز کا بڑا تھا اس نے کہا یہ علماء سب سے یہ جملہ نہیں کہہ سکتے میری طرف بھیجو میں اس سے کہلوا دوں گا لاہور سے ملتان لایا جا رہا ہے کتنا سفر ہوگا چار گھنٹے ساڑھے چار گھنٹے ایک مہینے میں طے کروایا ایک مہینے میں اور وہ بھی پنجروں میں کو بند کیا گیا ہے اور چاروں طرف سے کیلیں ایسی نکالی گئی ہیں اور اندر علماء بند تھے اور گاڑی کے اندر ان کو رکھا گیا جب وہ گاڑی بریک مارتی اور یہ ہلتے تو کبھی کبھی ادھر ادھر کی ایک مہینے میں اس طرح لایا گیا کہ نہ اندر بیٹھ سکے نہ لیٹ سکے پنجروں میں بند اور جب ملتان میں پیش کیا گیا تو آپ پاؤں ایسے باندھے گئے کہ بس کیوں رہے نہ اوپر نہ نیچے پندرہ منٹ بعد آدمی کے سب چیزیں جواب دے رہے اس نے بھی ایڈی چوٹی کا زور لگایا پھر ان کو فوڑ کر پیشی کے لیے لایا گیا تاکہ انہیں سدائے موت سنا دی جائے جب یہ اپنے ان پیروں سے پانی نکلے تو انگریز نے ان کے بیوی بچوں کو سامنے کھڑا کر دیا اور بچے بھی سامنے بیوی بھی سامنے تو وہ مانا جافر اور کا چھوٹا بچہ جب اپنے والد کو اس طرح ایک دیکھا بیڑیوں ہتڑیوں میں تو اس کے جملے کہنے لگا اما جان میں نے تو گاؤں میں اس طرح بھینسوں کو جانوروں کو بندے ہوئے دیکھا ہے میرے باپ کو کیوں باندھا گیا تو بیوی سامنے آئی کہنے لگی جملے کہہ لو آزادی مل جائے گی کوئی بات نہیں جان بچانا فرض ہے تمہارا دامت خانے سے کہنے لگے میری جدائی کی فکر نہ کر رہائی ملی تو آ جاؤں گا ورنہ حوض کوثر پر اللہ کے رسول کے قدموں پر آ کر تجھ سے میری ملاقات ہو جائے اور اس بچے کو بھی میرے سامنے سے ہٹا دے یہ مجھے بچہ دکھا کر اللہ کے رسول کے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں اور بچے کو بھی صبر کر صبر کروا پھر کچھ دنوں بعد جب انہیں کیس کیا گیا کالا پانی بھیجا گیا تو بیوی کا خط آیا کہ بیٹی جوان ہے اور رشتے کا اب کوئی انتظام بھی نہیں اور تم بھی گھر پر نہیں ہو کیا کروں انہوں نے جواب لکھا قریب محلے نے کسی عالم کو لے پستی پر احسان کو لے اور اس کو لے لے لیے بیٹی اور گھٹنے کے دن نکارا اور کی اثر کے بعد نکاح ہو اور خط لکھا کہ نکاح سے پہلے پورے علاقے میں اعلان کرنا آؤ آؤ کی بیٹی کا نکاح ہے کہ جس کا باپ زندہ ہے اور بیٹی یتیم ہو گئی ہے اور اس کے نکاح میں شرکت کرو ايو یہ ٹکڑے تمہیں نہیں مل گئے لیکن یہ ساری چیزیں تمہیں بتائی نہیں گئی ہدف کر دی گئی ہیں تاکہ تمہیں کچھ نہ پتا چلے کہ تم کیا کر رہے تمہارے علماء کیا کر رہے کا ٹکڑا ملا ہے اس میں قربانی کتنی ہوئی ہے کوئی تعداد ہے کسی کے سامنے بھائی اسکول کالج کے تم تو بھائی آئیے پڑھتے ہو ہم تو اس میں نہ ہے تمہیں پڑھایا جاتا ہے خیال ہے پاکستان تمہارا سبجیکٹ ہے چودہ اگست تمہارا سبجیکٹ ہے پاکستان پر تمہارے سوالات ہیں لیکن بھائی ہم سے زیادہ تم پاکستان کی تاریخ میں جانتے ہو میں پھر کہہ رہا ہوں چھ لاکھ انسانوں کی قربانی ہے پاکستان کی آزادی میں چھ لاکھ انسانوں کی قربانی ہے اس پاکستان کی بنیادوں میں چھ لاکھ انسانوں کا خون ہے چھ لاکھ انسانوں کی ہڈیوں پر یہ پاکستان قائم ہے اور اس طرح سے ہونے لگا مولانا کہنے لگے کسی ایک بریگیڈیئر کا کہنے لگے کسی ایک کرنل کا کہنے لگے میرے پاس آئے اور ایک کالندر کا کوئی آدمی جو ہجرت کر کے پاکستان آیا تھا وہ میرے سامنے بیٹھا اور مجھے آزادی کا قصہ سنایا میرا سب کچھ جالندر میں رہ گیا میں اکیلا طرح تنہا جالندر سے روانہ ہوا پاکستان کے ٹکڑے میں آنے کے لیے سب کچھ وہی رہ گیا میں چلا چلتے چلتے چلتے جن کو میں سماج یعنی کپاس کی فصل میں ڈال کے چھپتا تھا کہ سکھوں کی تلواروں سے بچ جاؤں وہ قتل سے قتل کر رہے تھے اور رات کو سفر کرتا منزل کا کوئی پتہ نہیں کدھر جا رہا بس دل میں یہ نیت تھی کہ ان کی تلواروں سے بچو چلتے چلتے دریائے قطر کسی کو پتا چاہیے یہ خالی پڑھو بھائی تو تمہیں ہسٹریوں میں کوئی پتا نہیں ماسٹر تلوم تم پڑھتے ہو ہسٹریاں تم پاکستان کی پڑھتے ہو خود بھی ہوتے ہو ہم پاکستانی اور ہمیں پتا ہے کبھی سفر تو کرو تم پاکستان کو دیکھو تم صبح پر جاتے ہو سامان بس تمہیں اس سے فرصت نہیں باقی تم اپنے پاکستان کو کیا کرو جاؤ بھائی گھومو پھرو خالی یہ باول پور کے قریب دریا ہے جب ہم لاہور رائے میں جاتے ہیں گاڑیوں میں تو چھوڑ آتا ہے دریا سطح اور پھر بالکل خشک ہے ریت بن گیا پانی کے خطرہ نہیں ہے کہنے لگا میں سچے سچے یہاں تک پہنچا آگے دریا پیچھے سکھ میں نے سوچا کہ آپ کو لکڑی ڈھونڈنا کا کوئی سخت ملے کہ میں ان کی تلواروں سے بچوں دریا کی نظر ہو جاؤں کوئی بات نہیں مر جاؤں پانی میں انتہا کر جاؤں تو میں نے تختہ ڈھونڈا اور اس کو میں نے رکھا اور اس پر میں بیٹھا میں نے کہا پانی کی نظر بچانے والا اللہ ہے اس طرف پاکستان ہے ادھر وہ ٹکڑا ہے ہندوستان کا میں پاکستان میں چلا جاؤں منزل میری یہ ہے جب میں ٹکڑے پر بیٹھا اور جیسے ہی یہ پانی کے اندر آیا ٹھیک میں آیا مولانا کہنے لگے وہ آدمی جو جالندر سے آیا تھا کہنے لگا اللہ کی قسم پانی کی نہریں سوائے لاکھوں کی اور کچھ نہیں کر رہے انسان ہی انسان اندر پڑے تھے کہیں عورت کہیں بیٹی کہیں باپ کہیں کیا لاکھوں سے بھرا ہوا یہ دریا تھا پاکستان میں دریا کتنے ہیں بس تمہاری ہسٹری تمہارا پاکستان یہاں بند ہو گیا کیا بھائی تم نے تو اپنے ملک کا بھی کچھ پتا نہیں پسند ہے پاکستان میں کدھر ہے لاہور شناب ہے یہ تینوں دریا لاشوں سے بھرے ہوئے تھے اور کچھ نہیں تھا اس میں سوائے لاکھوں کے انسانوں کے اور کچھ نہیں تھا یہ پانی لاکھوں کو لے کر چل رہا تھا ان چھ لاکھ انسانوں کی قربانی پر سمے یہ ٹکڑا ملا ہے جس ٹکڑے کو آج ہم نے اللہ کی قسم ساری دنیا کے اندر اس کو اتنا بدبودا اور اتنا بدنام کیا ہے جس کا کوئی حد نہیں اور یہ پاکستان ٹکڑا بدنام نہیں اس کے رہنے والوں نے اس کو بدنام کیا ہے آج لوگ کہتے ہیں پاکستان خراب ہے ارے بھائیوں میں نے پہلے تمہیں بتایا آج پھر میں اس بات کو مولانا سن کر آیا ہوں میں نے کہا پھر سنو کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر مدینہ منورا کا انجینئر مٹی پر ہسٹری اور ریسرچ کرنے والا کہنے لگا پاکستان جیسی زمین اور مٹی پورے میں نہیں ہے نہیں ہے مدینہ منسا محمد پر اللہ کی پسند ان پر ہمارا سب کچھ قربان ہے لیکن ایسی مٹی خوشبودار مٹی وہ خود کہنے لگا پوری ورلڈ میں پوری دنیا میں صحیح ہے اب سنو اس پاکستانیوں کے حالات جو یہ پاکستان بدنام ہو رہا ہے وہاں کہنے لگے ہم یمن سے جماعت میں جس پر ہم لوگ نکلے ایک تاجر عرب اس کے پاس پہنچے اور اس سے بات کرنے کے لیے سب سے پہلے آ کے اپنا تعارف کرواتا ہے میں یہاں سے آیا ابھی جماعتوں میں جاتے ہیں میں نہیں عجیب کا عربی سوال کرتا کہاں سے آئے ہو میں نہیں کہاں کے ہو کہنے میں پاکستان پاکستان کے ہیں پاکستان میں کہاں کے ہو کراچی کراچی کے ہیں یہ تعارف ہے تو وہاں کہنے لگے جب ہمارے ترجمان متکلم ہم نے جب اس عربی سے کہا ہم پاکستان کے ہیں تو اس نے میرا ایسے اس جماعت کے ساتھی کا ہاتھ پکڑا ہم تم پاکستان پاکستانی ہو نفرت کی نگاہ سے میں نے آؤ میرے ساتھ جامع پیچھے اپنے لے گیا کارخانہ تھا پاکستان سے اس نے گھی منگوایا تھا تو اس نے پہلا ڈبہ کھولا جس میں گھی باقی ہر ڈبے میں ریٹ کے سوا کچھ نہیں تھا کہنے لگا تم پاکستانی ہمیں دعوت دینے آئے ہو سب سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں ایک چین میں تم نے یہ بھیجا ہے باقی سب مٹی ہے تم اس ملک کے رہنے والے ہو اس ملک پر داغ کس نے لگایا بولو بھائیو اور میں یہ مولانا کے الفاظ نقل کر رہا ہوں اللہ کی قسم مجھے قسم ہے میں نفرت نہیں کر رہا اسکول کالج کے بڑوں سے مولانا کے الفاظ نقل کر رہا ہوں پاکستان کو لوٹنے والے اسکول کالج کے پڑے ہیں تمہارے منسٹر کون ہیں تمہارے گزارا کون ہیں کون ہے کہاں سے پڑھ کر آئے یہ مولانا کہنے لگے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں آج غریب کیوں کھڑا ہے ڈاکٹر نے بھی ہسپتال کو بزنس بنایا ہے مریض مر گیا اس کا بھی بزنس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا بولو آئی سیو میں مرا ہوا ہے لاش پڑی ہے اور وینٹیلیٹر پر رکھ کر پیسے بنا رہا ہے کیا تمہیں پاکستان میں یہ نہیں جاتا کہ تم یہ کرو تمہاری ہسٹری میری ہسٹری کم ہو گئی محمد پر یہی ہے بولو جیسے آگے بھی ہے ہم اس کے قائل ہیں کہ محمد بن قاسم نے آ کر پتا کیا ہے ملتان تک راجا ظاہر کی حکومت کی یہی ہے ٹکڑا کس سن میں آیا تھا کس کو پتا بولو تمہاری کتاب میں سن لکھا ہے جس دیش کے رہنے والوں کو اپنے ملک کی ہسٹری بنانا ہو ہائے بابا تم بھی خود ہو رہا پاکستان کے بیانوے ہجری میں آیا تھا بیانوے ہجری میں ابھی عباس کے رسول کے سو سال میں مکمل نہیں ہوئے تھے بیانوے ہجری میں محمد بن قاسم آیا ہے ولی بن عبد الملک کا حکومت تھی اس وقت اور حجاد بن یوسف گورنر تھا کیوں آیا تھا بولو تمہاری کتابوں میں یہ تو ہے نا بھائی کہ بیواؤں عورتوں کا مال لیا تھا ایک عورت پر جاتی کی تھی اور اس نے حجاز کو پکارا تھا یا حجاز یا حجاز اور یہ پیغام اس تک پہنچا تھا تو اس کو پتا چلا کہ ایک بیوہ عورت اس کے ساتھ جاتی کی گئی مسلمان عورت بیٹی کے ساتھ تو وہ اٹھ گیا کہنے لگا لبئی لبئی لبئی اختی کہ حجاز میں یوسف کو اسلامی تاریخ اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتی ہے بالغ گزرا ہے لیکن یہ اتنا بڑا ظالم ہو کر ایک بہن کی پکار پر اس نے قسم کھائی کہ کبھی سرپائی پر سو گا نہیں اور بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا جب تک اس بہن کی مدد نہ کروں اتنا بڑا ظالم ہو کر پھر اس نے ایک لشکر بھیجا شکست ہو گئی یہ تمہاری کتاب میں نہیں ہے دوسرا لشکر بھیجا شکست ہو گئی تیسرا یہ بھیجنا چاہا تو ولی نے منع کیا کہا جات پہلے ہی دو دن کما چکا ہے تیسرے کی ضرورت نہیں تو حجاج میں ہاتھ باندھے کا جتنا خزانے سے لیتا ہوں اتنا خزانے کو واپس لوٹاؤں گا لشکر دے دو اس نے لشکر دیا جس میں اس کا بھتیجا محمد سے پاسک بھی تھا چار ہزار کا لشکر ایک اکران کے راستے سے اور ادھر سے اس طرح اندر گئے اور جو تاریخ کہتی ہے اور مولانا کے الفاظ ہیں محمد بن قاسم وہاں سے چل کر ملتان تک آیا ایک لاکھ انسان اللہ کے فضل سے شہاد پر اسلام قبول کر گئے سترہ برس اس کی عمر تھی چار مہینے اس نے گھر میں گزارے تھے ایک ہزار کے اس عورت کی جب آواز پر لپیٹ کہا اور اندر آیا اور اس علاقے کو فتح کر کے چلا گیا ایک بہن کے عزت تار تار ہوئی اب مولانا کے الفاظ سنو وہ ہندو تھا راجا ظاہر اور آج اس سرزمین پر مسلمان خود اپنی بہن کی عزت کو تار تار کرتا ہے بولو بھائی جس میں آزادی مناؤ اللہ کی پسند لیکن سوچو تو صحیح ہم کرتے کیا ہے اس سفینے کو ہم خود دبوتے ہیں یہ پاکستان ہماری وجہ سے بدنام ہے ایسا ٹکڑا چکی کو نہ یہ ہم نے خود کیا ہے ظلم ہے پاکستان غریب کے علاج کے لیے ڈاکٹر ہاتھ نہیں لگاتا اور اس کا بچہ سول ہسپتال میں سکٹ سکٹ کر مر جاتا ہے کبھی گاؤں دیکھو تو صحیح ڈاکٹر کبھی اسٹیشن پر کدھر گھماتا ہے کبھی کدھر گھماتا ہے اور غریب لوارس پر ہے کیا یہ سرزمین اس لیے ملی تھی اتنا ظلم کرو کاروبار کرے اور اس میں بھی سب فراغ دھوکا رشوت اس میں آم دھوکا اس میں آم دھوئے کے بازار اس میں گرم قتل قتل پاکستان سے زمین خون چوس چوس کر ہے بھائی یہ سیٹ معاملہ تھا اس لیے ٹکڑے کی قدر پہچان اور پہچانو یہ ہے ہماری پہچان ہے یہ طرح کی ہماری پہچان بن جائے گی اور چاروں طرف سے اس وقت غیر مسلم اس پر حملہ آور ہیں اس ٹکڑے کو بٹھانے کے لیے یہ ان کی آنکھوں میں چھپتا ہے کانٹے کی طرح یہ اسلام کا قلعہ ان کو پسند نہیں ہے یہ زمین کا ٹکڑا انہیں نہیں دیتا ہے کہ یہ بھی دنیا کی سر زمین پر نقص پر باقی رہے لیکن بچانے والا تو اللہ ہے جب تک اس کا فیصلہ اس پر آس نہیں آ سکتی ہے لیکن دبونے والے ہم ہی ہیں کوئی اور نہیں ہم خود دبو رہے ہیں اس کو ظلم کی انتہا ہے کی قدر کو پہچانو اور اگر اس میں آگے جاؤں ہندوستان کا گجرات مالدیپ شری لنکا یہ ہندو ہمارے ٹکڑے کو چھوڑ دو یہ ہندوستان شری لنکا مالدیپ یہ بڑے سبھی گئی ہے لیکن اس میں کسی صحابی کی قبر نہیں ہے تابعین ہیں اولیاء کرام ہیں صحابی کی خبر نہیں ہے اور تمہارے اس ٹکڑے میں جو میں بتا رہا ہوں یہ بلوچستان کی جو پٹی ہے یہ خوشدار یہ آگے کا علاقہ اس کو مولانا نے سنایا تاریخ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سہیل بن عادی رضی اللہ عنہ کم گیارہ ہجری گیارہ ہجری اللہ کے نبی کے دنیا سے رخصت ہوئے گیارہ سال گزرے ہیں بس سہیل بن عادی رضی اللہ عنہ بلوچستان تو ہے ایک ایران کا ایک پاکستان کا ہے ایسا ہی ہے اس پاکستان والے کا اصل نام کیستان ہے اور ادھر ایران کا ہے وہاں سہیل بن علی رضی اللہ عنہ گیارہ ہجری کے اندر آ گئے تھے حضرت عمر کے دور میں اس کو پتا کر لیا تھا گیارہ ہجری میں تمہارے ٹکڑوں پر صحابہ نے قدم رکھ لیے ہیں اللہ کے نبی کے دنیا سے رخصت ہوئے گیارہ سال گزرے حضرت عمر کے دور میں آ گئے یہ ایران کے پاس جو بلوچستان کا ٹکڑا ہے اس میں آ گئے سہیل بن علی رضی اللہ عنہ پتا کر گئے جب یہ واپس گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیسا علاقہ تھا کہنے لگے ماں اوہا قلیل و بلا اوہا شدید پانی تو بالکل نہیں اور آسمائش کی انتہا تھی اور اب بھی بلوچستان کے ٹکڑے میں پانی نہیں ہے اور مشکلات ہیں پھر حضرت عثمان نبی اللہ عنہ کا دور حکومت آیا اٹھارہ ہجری اللہ کے نبی کے دنیا سے رخصت ہوئے اٹھارہ سال گزرے ہیں اور اس کے بعد صحابی رسول آئے اور اٹھارہ ڈگری میں انہوں نے اس بلوچستان کو فتح کیا ہے یہ جو پاکستان والا ہے اس کو اٹھارہ ڈگری میں اللہ کے رسول کے دنیا سے رخصت ہوئے اٹھارہ سال گزر گئے حضرت عثمان کا دور حکومت ہے اس بلوچستان کو پتہ کیا ہے پتہ کرنے کے بعد سن بیس ہجری میں حضرت عثمان نے حضرت عبد الرحمان بن سمورا اللہ کو یہاں کا بڑا بنا کر بھیجا ہے عبد الرحمان سمورا اللہ اور اس مزدار میں آئے اور اس وقت کے تین بڑے حکومتیں ایک یہ پاکستان کا بلوچستان ایک ایران کا بلوچستان ایک افغانستان ان تینوں کا دار الحکومت مزدار کو بنایا اور قبیلہ زیری زیری قبیلے نے حضرت عبد الرحمان سے سمرا کا جتنا ساتھ دیا کسی نے نہیں دیا اور اس زیری قبیلے کو ہی الحکومت بنایا عبد الرحمان بن سے رضی اللہ عنہ نے سن بیس ہجری میں یہ افغانستان یہ ایران بلوچستان اور یہ پاکستان بلوچستان اور اس میں صحابی اور رسول بیس ہجری میں آ چکے ہیں اس پر مولانا کہنے لگے یہ بلوچستان کے پہاڑ تمہیں پہاڑ نظر آتے ہیں ان پہاڑوں نے صحابہ کے قافلوں کو دیکھا ہے اور خود میں عبد الرحمان بن سے رضی اللہ عنہ انتقال نہیں کیا ہے اور یہی ان کی قبر ہے اگر بلوچستان کے اوپر ٹکڑے میں بہار نہیں ہے تو زیر زمین اللہ کی کی قسم صحابہ قبر ہے جو بہار ہے جب یہ کے دن جھمکے گی تب پتا چلے گا اس پر مولانا کہنے لگے ارے پاکستان والو یہ ہندوستان کے ٹکڑے میں کوئی صحابی کی قبر نہیں مالدیپ میں نہیں شری لنکا میں نہیں تمہارے اس ٹکڑوں میں صحابہ کی قبریں ہیں اس سے بڑے بھی کوئی فخر کی بات ہے چھبیس ہجری میں عبد الرحمان ابن سمرہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تھے یہیں بڑے رہے یہیں انتقال ہوا خدا زیری قبیلہ انہوں نے ساتھ کیا آج بلوچستان میں جانا مشکل ہے اس وقت کیا عالم ہوگا چودہ سو سال پہلے سوچو آج پانی نہیں ملتا اس وقت کیا عالم ہوگا اور اپنے آپ سے سوال کروں صحابہ کیوں آئے تھے اس کا جواب کون دے گا جو آج امت نے کتابوں میں لکھ دیا دنیا کی محبت ان کے دلوں میں تھی دنیا کے لیے آئے بلوچستان کے ٹکڑے میں تو آج دنیا نہیں ہے چودہ سو سال پہلے کیا حال ہوگا اور اللہ کے رسول نے زندگی گزاری اس وقت کہ جب آپ لکڑی کے پیالے میں کھانا کھاتے اور نیمان کا بادشاہ سونے کے پیالوں میں پانی پیتا تھا اور اللہ کے رسول کے پیٹ پر پتھر ہوتے اور روز کا بادشاہ جان سونے کے اس میں شراب پیتا تھا اور اللہ کے رسول کے پیون والے کپڑے ہوتے اور ایران کا بادشاہ خطرو کر گئے اس کا سونے کا تاج بھاری بن کا تھا جس کو وہ سر پر نہیں پہن سکتا تھا اور اس کا جہاں تخت ہوتا سونے کی زنجیر سے وہ ہوتا اور آگے پر آ جاتا یہ آ کر بیٹھتا اور اوپر سے وہ اس طرح کے سر میں آ کے پھنس جاتا پھر کپڑا اٹھا کر دکھایا جاتا کے بادشاہ اتنے مزے کرے اور کا رسول لباس پہنے پیبند والے کپڑے پہنے اور پیٹ پر پتھر بچے ہو اور اس پر آپ دنیا کے اندر صحابہ کو بھیج رہے ہیں اور وہ دنیا کمانے آ گئے تھے تمہارے ان ٹکڑوں میں صحابہ کی قبریں ہیں میں حضرت علی کے دور میں عارف بن رضی اللہ عنہ یہ صحابی بلوچستان کے راستے میں آئے ہیں تمہارا ٹکڑا بڑا سر فیض ہے لیکن تاریخ پتا نہیں اور یہ میں تمہیں سنا رہا ہوں اس وقت جب اللہ کے رسول کی دنیا سے رکت ہوئے گیارہ سال اٹھارہ سال تیس سال پہلی ہجری ہے چار خلفا ہے ایک خلفا کے درمیان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کا دو سال دور حکومت کالو حضرت کا دس گیارہ سال کا اور اسی میں صحابہ دے پتی یہ ٹکڑا ہمارا ہے جس ٹکڑے میں صحابہ ہوں جس ٹکڑے میں صحابہ جو قدم لگے ہوں آج اس ٹکڑے کو ہم دیکھ کے رہنے والے اس کا وہ حال کریں کہ دنیا میں کوئی پاکستان کا نام لینا پسند نہ کرے یہ قصور کس کا بولو بھائی ہمارا اپنا قصور ہے ہم نے دیش سے وفا نہ کی ہے ہم نے دیش کے ساتھ کوئی وفا نہ کی ہے ہم نے تو دیش کو مٹانے کا ہی سوچا ہے ہم نے تو دیش کو دبانے کا سوچا ہے سب ابھی بھی ہستیاں ہیں جو راتوں کے شراب جلا کر رات کی تنہائیوں میں دیش کی حفاظت کی دعائیں کر رہے ہیں جس کی بدولت آج یہ پاکستان بسا ہوا ہے ورنہ ڈبونے والی تو ساری دنیا ہے اپنے لوگ بھی اس کو ڈبونا چاہتے ہیں لیکن جنگ کی دعائیں ہیں جس پر اللہ اس دیش کو بسا رہا ہے اب یہ سولہ اگست ہے آزادی ہے اللہ نے ٹکڑا دیا اسلام کی بھرپور آزادی ہے آزاد پر کوئی پابندی نہیں نماز پر کوئی پابندی نہیں قرآن پر کوئی پابندی نہیں اللہ نے کیسا ٹکڑا دیا ہے وہاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں ایسا ٹکڑا ہو یا اسلام کی آزادی ہو اللہ نے یہ دیا ہے مدارس کی برمان ہے طلبا ہے علم ہے قرآن ہے تمہاری مسجدوں میں پڑھے پڑھنے والے نہیں ہیں اور روس میں جب کیوں کا انقلاب آیا تھا اعلان کیا تھا جس گھر میں عربی کا ایک ٹکڑا لکھا ہوا مل گیا قرآن صرف لکھی ہوئی عربی کتاب میں یا سفے پر پورے گھر کو سزائے موت دے دی جائے قرآن تو دور کی بات ہے جب وہ سارا روکی انقلاب ختم ہوا انہوں نے قرآن کے حافظ بنائے لیکن قرآن کو کبھی نہیں دیکھا ماں باپ نے چھپ چھپ کر بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا جب وہ انقلاب ختم ہوا تو اس وقت اعلان کیا گیا کہ قرآن کے حافظ آ جاؤ انقلاب کے بعد جب یہ ریاست آزاد ہوئے تین سارے آئیں گے لیکن اللہ ہے اللہ اس کے دین کے حفاظت ہماری آنکھیں پھٹی رہ گئی چودہ ہزار بچے قرآن کے ہاتھ اٹھائے اس انقلاب میں بھی قرآن پڑھنے والے موجود تھے تو سب کچھ ہے لیکن بھائیو بازار میں گھومو تو سب ختم ہو گیا ہے اور اس پل کو ڈبونے والی ایک چیز ہے بد بدانتی بس میں صحیح کہہ رہا ہوں بدیا نتی جو اس پل کو ڈبو رہی ہے ہم مسلمان بد بن گئے ہیں صرف مال مطلوب سمجھا باقی سب بھول گئے اس پر وہاں کہنے لگے تمہیں قیامت کے لیے چھ لاکھ انسان جو قربان ہوئے انہیں جواب بھی دینا پڑے گا کہ ہم نے تمہارے قوم کے ساتھ کیا مذاق کیا ہے بھائیو جہاں یہاں چودہ اگست ہے وہاں پچھلی پر توبہ بھی ہے اور عہد کرو کہ اس ملک کے سکینے کو محفوظ رکھیں گے اس ملک کی حفاظت ہمارے دکھے ہے اس ملک کی بقا ہمارے ذمے ہے میں پھر آپ سے پوچھوں کتنے ایسے ہیں جو اپنے دیش کے لیے رات کو اٹھ کر دعا کرتے ہیں تم میں سے گنتی کا ایک آدمی بھی نہیں ہوگا محبت سے دعوے تو تم بڑے کرتے ہو کس نے اٹھ کر کبھی اس دیش کے لیے مانگا ہے اور اس دیش کا تو یہ عالم ہے ابھی میرے جملے بس میری زبان پر آ رہے ہیں کہنے کو زیب نہیں دیتا لیکن زلزلہ آ گیا اور ہاتھ باہر نکلے ٹوکریاں کاٹ کر ان کی چرا لیتے ہیں آس پاس کے اندر سے اتار لیتے ہیں اس دیش کا تو یہ عالم ہے ایک اور اندر سنگنا پڑے ہیں اور یہ سو ہیں کیا بھائیوں کا نقصان بنایا ہم نے ہم نے تو اپنے زمین سے مذاق کیا ہے موبائل پر انسان قتل ہو رہے ہیں موبائل پر دو ہیں گولی دی چل بھائی یہ دیکھ یہ یہ اس کے رہنے والے تمہیں یہ سبق سکھایا گیا تھا کیا پاکستان کا مطلب یہی جا رہا ہے لمبا اس میں یہ تھا ارے جس میں آزادی بناتے ہو یہ بھی اندر وفا عید بھی کرو خون میں وفا رکھو اس مٹی سے محبت رکھو لیکن کہاں بھائی میں نے آپ کو سنچا سنایا دو ہزار سات میں جب حج کے سفر پہ تھے ہندوستان کے ایک عالم تھے اچھا مکرمہ رہنے سے ہم نے اپنے ہوٹل بنایا بڑا بیان کے لیے جب وہ بیان کرنے لگے تو پوچھا بھائی تمہیں پاکستان سے کتنی محبت ہے تو ہم پاکستانی تو محبت کے اظہار پر آئے تو اللہ رحم کرے ہم وہ کہتے ہیں کہ جیسے کسی نے کیا نہیں اور عمل دیکھو تو وہ کرنا ڈبونے والا دونوں نے قبول کیا ٹھیک ہے کہنے لگے میری بھی سنو میں ہوں ہندوستان کا لیکن جب ہمیں پتہ چلتا ہے تمہارے ملک میں کوئی آفت آئی ہے تم پر کوئی دشمن حملہ آور ہو رہا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگا مکہ کی سرزمین پر ہوں اللہ نے قسم اس گھر کا گلاب پکڑ کر تمہارے ملک کے لیے دعائیں کرتا اور سب دینے والے کا بھی ہاتھ اٹھا کر اس ملک کی بقا کے لیے دعا مت کرتا اور محبت بھائیو صرف چودہ اگست بنانے کا نام نہیں ہے یہ عہد کا بنام بھی ہے وفا کا بنام ہے ہر آدمی اپنے گھر میں محبت کرتا ہے ہر ایک کو اپنے سے پیار ہوتا ہے اللہ کے رسول کو بھی اپنے شہر سے محبت کی مدینہ طیبہ سے جب آپ جہاز سے سفر سے واپس آتے مدینہ کے قریب تشریف لاتے آپ اپنی مورتی کو تیز کر دیتے اپنے بدن سے کرتا مبارک کو اتار دیتے اور آپ کہتے مجھے مدینہ کی مٹی بھی پسند ہے میرے وجود سے ٹکرا جائے اللہ کے رسول کو بھی اپنے دیش سے محبت تھی دیش سے محبت ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے یہ اصل ایمان ہے محبت ہے ہمیں بھی اپنے دیش سے محبت ہے لیکن محبت کا قانون بھی ہے اس دیش کے ساتھ وفا کون کرتا ہے کس نے رشوت کو چھوڑا کس نے جھوٹ کو چھوڑا کس نے بچیانے چھوڑی کس نے حرام لکنے چھوڑے کس نے سوچ کا کاروبار چھوڑا کس نے چوہے اور پتے کے بازار کو ختم کیا کہاں ہیں ہمارے دیش والے یہ سمجھتے سوچ پر یہ ملک باقی رہے گا اللہ حضاب سے مبتلا کر دے گا میں پھر کہہ رہا ہوں محبت والے لوگ کو ہیں جو اندھیروں میں دعائیں کرتے ہیں جو قافلے بنا بنا کر اللہ کے شہر اللہ کے گھر جاتے ہیں وہاں اس پل کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ اس دیش کو سلامت رکھتے کیوں بھائی وہ کرتے ہو اب تو آپ سناتے ہیں اٹھا رہے کہ ہاں پاکستان کا جھنڈا تو اٹھا لیں گے لیکن جو باتیں آپ کر رہے ہو نا یہ تو ہم نہیں کرتے تجارت سچ پر ہو یہ ہم نہیں کر سکتے رشوت چھوڑ میں ہو نہیں سکتا جھوٹ نہ بولے ہو نہیں سکتا بتیاں بھی نہ کرے ہو نہیں سکتا کیسے کریں گے یہ دیش کیسے باقی رہے گا اور اب تو آگے بھی بڑھ رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے دیش میں کچھ بھی نہیں ہے چل بھائی آسٹریلیا کا سفر کر روگی کے لیے انگلینڈ کا سفر کر روگی کے لیے ارے بھائی ہو سر پھیرے ہو تم کتنے کروڑ ہیں پاکستان میں کتنی تعداد ہے سمجھ نہیں آ رہی تمہاری معلومات کیا چلی ہے اٹھارہ کروڑ تو تم ویسے بھی اعلان کرتے ہو کہ اٹھارہ کروڑ تو پاکستان میں ہے ہی ہے اٹھارہ کروڑ میں باہر کتنا جائے گا ایک کروڑ بھی نہیں ایک لاکھ چل بھائی لے لے یہ اٹھارہ سترہ کروڑ کو اللہ روزی دیتا ہے ایک لاکھ کو اللہ روزی دیش میں نہیں دے سکتا ہے عجب بات ہے اس دیش میں روزی ختم ہو گئی اس دیش میں کچھ باقی نہ رہا یہ سب نے خود یہ سب کیا ہے اللہ کا قرآن سنو تو سمجھ میں آ جائے گا اللہ قرآن میں کہنا جب اگر علاقے والے بستی والے اللہ رسول پر ایمان لائے تقوی اختیار کریں لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض لاسمان زمین کے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا آسمان سے بھی زمین سے بھی پلوں سے ڈھیر آئیں گے اور کچھ نہیں ہوگا لیکن بھائیو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حکومت بدلو حکومت بدلو اس سے یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا مامون الرشید سے ایک آدمی نے کہا مامون جو ہمارا خلیفہ جو یوں کرتا ہے حضرت عمر نے تو یوں کیا کیا جب مدینہ میں شہد آیا حضرت عمر نے اس شہد کے زمانے میں کبھی گوشت کو ایسے بھی نہیں کیا کہنے جب تک مدینے کا ایک بھی غریب گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوگا خلیفہ نہیں کھائے گا خلیفہ آج تو ہمارے حکمرانوں سے صرف عیاسی کروڑوں میں کروڑوں میں ہے تو مامون رشید نے یہ کہا کہ وہاں عمر خلیفہ اور تو عمر جیسا بن تو مامون رشید نے جواب عمر جیسا خلیفہ تھا تو اس کے تابع ابو ہریرا جیسے تھے جو پیٹ پر پتھر وادہ کرتے تھے تم ابو ہریرا بن جاؤ میں عمر بننے کے لیے تیار ہوں تم بولو ہم ابو ہریرا نہ بنے اور اوپر حکمران عمر جیسا آ جائے ایسا کبھی ہو سکتا ہے ابتدا اپنی ذات سے کرو میں پہلے میں ٹھیک ہو جاؤں پھر بعد میں کہو اب ہم خود تیار نہیں کہتے حکومت تبدیل کریں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ کبھی نہیں ہوتا صحابی ہے راستے میں تھے سامنے آ گیا ڈاکو جو رہا جیسے نے کہا چل بھائی مال دے صحابی نے مال دے دیا اب مجھے نام یاد نہیں آ رہا نام تھا تو وہ قتل کے لیے تیار ہو گیا صحابی نے کہا دو رکھا پڑھنے دے دے کہا پڑھ لو تو صحابی نے دو رکھا پڑھے پڑھنے کے بعد دعا کی یا وجود یا وجود یا العرش المجید یا فعال لما یرید یہ الفاظ اور اس کے بعد یا رحم الراحمین یہ تین دفعہ کہا جب یہ دعا پڑھیں نا یا وجود یا وجود یا وجود تو وہ ایسے دیکھتا رہا بلا کو جب کہا نا یا ارحم الراحمین تو یہ سلوار لے کر قتل کے لیے تیار ہوا یا ارحم الراحمین کہا تو آواز آئی لا تقتلوہ قتل نہ کرو اس کو اس نے ایسے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نہیں یہ کہاں سے آواز آئی پھر دوبارہ وہ سلوار کی قتل کرنے تو انہوں نے پھر کہا یا ارحم الراحمین پھر آواز آئی لا تقتلو قتل مت کرو پھر دیکھا نہیں پائے کوئی نہیں سوارا جو تلوار اٹھائی تو صحابی نے کہا یا ارحم الراحمین ایک سوار نمودار ہوا برسا ہاتھ میں اور ادھر مارا اور یہ چور زمین پر گر گیا اور اسی وقت چل کر خاک ہو گیا تو صحابی نے پوچھا یونیکا تھی نے میری مدد کی وہ کون ہے جس کو میری مدد کے لیے اللہ نے بھیجا اور تیرے ذریعے سے اللہ نے میری مدد کی جملے سنو اور ہم کیا کہتے ہیں شکر ہے یار اس کے ذریعے میری مدد ہو گئی اللہ کا لفظ بھی اس سے ہٹ جاتا ہے کون ہو جب تم نے کہا نا یا ودود یا ودود یا العرش المجید یا فعال لما یرید تو آسمان کے سارے دروازے بجنے لگے اور فرشتوں نے تھل بلی بچ گئی اور اوپر سے اللہ نے آواز دی کون ہے جو تم میں سے میرے اس بندے کی مدد کرے گا تو میں ساتھ میں آسمان پر تھا میں نے کہا رب میں کروں گا جب تمہیں پہلی دفعہ کا یا کر سمر رہا میں ساتھ میں آسمان پر میں نے اس کو آواز دی قتل مت کر جو یہ دائیں بائیں دیکھ رہا تھا جب تو میں دوبارہ کا جا رہا الراحمین میں پہلے آسمان پر پہنچ چکا تھا میں نے پھر کہا قتل مت کر جب تم نے سے بارہ تیرے سامنے میں نے قتل کر دیا مسلمان تو بھائی جب اللہ کو پکارتا ہے تو سب کچھ اس کے لیے بن جاتا ہے آج بھائی ہم تو پریشان ہیں ادھر سے پانی بند ہو رہا ہے ادھر سے بند ہو رہا ہے اب ہم کیا کریں گے ارے بھائی اللہ کو خزانوں میں بھی بند ہو گیا ہے کیا بارش نہیں ہے تم ماپ تو اللہ تجھے دے دے گا تیری نگاہیں ان پر ٹک گئی ہیں انسانوں پر ارے بھائی اس دیش کے رہنے والوں تمہارا پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے تم میں سے ہر ایک کی نظر اللہ پر ہونی چاہیے تمہارا ترانہ لا الہ الا اللہ ہے تم تو لا الہ الا اللہ کی بنیادوں پر کھڑے ہو تم تو اس ٹکڑے کے ہو جس کا ترجمہ بھی عجب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تمہیں ملا بھی اللہ کی طرف سے ہے اس کے رہنے والوں بھائی تم بھی اللہ پر یقین بھروسہ رکھو ساری دنیا کا باطل مل جائے اللہ کی قسم اگر تم رات کی تنہائیوں میں اللہ سے مانگ رہے ہو تمہارے ملک کا ایک بھی کوئی ٹھیکا نہیں کر سکتا ہے پہلے زمانے کے چراؤ بھی آئے ہیں چھوٹوں کے لیے لیکن رب نے بتا کر دکھایا ہے جاؤ آبادی ہو یہ لشکر میرے سامنے آیا ہے آتی لے کر جاؤ پڑے پرندے تم انہیں دکھا دو اللہ مدد کرتا ہے لیکن اس والا میرے اپنے آپ کو تو درست کرے یہ چودہ اگست میں آئے کرو بھائیو اللہ رسول شریف اس پر مجھے وہ جملہ یاد آیا مولانا کہنے لگے اگر تم پاکستان والے اللہ رسول کو مانو اور ان کی اطاعت کرو کل قیامت کے دن جب تمہارے اس خوددار کے ٹکڑے سے اب تو اللہ عنہ صحابی اٹھے گا اللہ تمہیں اس صحابی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا کرے گا کون صرف سودا اگست منانے کا نام نہیں ہے بھائی ہو میں اس سے رابطہ ہوں تو کیا خیال ہے بھائی کرتے ہو اللہ مجھے بھی عمل کی تو اللہ